حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مال ناحق چھیننے کی کوشش کی جائے اور وہ لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہوگا امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روایت غلط ہے سعیر بن خمس کی اس سے پہلی روایت درست ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ترانوے